عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مدت گزری ہوئی امتوں کے مقابل میں اثر سے مغرب تک کی درمیانی مدت کی طرح ہے یعنی بہت مختصر تھوڑی تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کئی مزدور رکھے اس نے کہا میرے یہاں کون فیکس ایک قرات پر دوپہر تک کام کرتا ہے تو یہود نے ایک ایک قرات پر کام کیا پھر اس نے کہا میرے یہاں کون مزدوری کرتا ہے دوپہر سے اثر تک فیکس ایک ایک قرات پر تو نصارہ نے ایک قرات پر کام کیا پھر تم مسلمان کام کرتے ہو اثر سے سورج ڈوبنے تک فی کس دو دو کراٹ پر یہ دیکھ کر یہود و نصارہ غصہ ہو گئے انہوں نے کہا ہمارا کام زیادہ ہے اور مزدوری تھوڑی ہے اللہ نے فرمایا کیا تمہارا حق کچھ کم کر کے میں نے تم پر ظلم کیا ہے انہوں نے کہا نہیں تو اس نے کہا یہ میرا فضل و انعام ہے میں جسے چاہوں دوں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکہتر یہ حدیث صحیح ہے